عبید اللہ بن اخنس ابو مالک نے بیان کیا ان سے ابن ابی ملیکہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ چند صحابہ رضی اللہ عنہم ایک پانی سے گزرے جس کے پاس کے قبیلے میں ایک بچھو کا کاٹا ہوا لدیغ یا سلیم راوی کو ان دونوں الفاظ کے متعلق شبہ تھا ایک شخص تھا قبیلے کا ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا کیا آپ لوگوں میں کوئی دم جھاڑ کرنے والا ہے ہمارے قبیلے میں ایک شخص کو بچھو نے کاٹ لیا ہے چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی اس جماعت میں سے ایک صحابی اس شخص کے ساتھ گئے اور چند بکریوں کی شرط کے ساتھ اس شخص پر سورہ فاتحہ پڑی اس سے وہ اچھا ہو گیا وہ صاحب شرط کے مطابق بکریاں اپنے ساتھیوں کے پاس لائے تو انہوں نے اسے قبول کر لینا پسند نہیں کیا اور کہا کہ اللہ کی کتاب پر تم نے اجرت لے لی آخر جب سب لوگ مدینہ آئے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صاحب نے اللہ کی کتاب پر اجرت لے لی ہے آپ نے فرمایا جن چیزوں پر تم اجرت لے سکتے ہو ان میں سب سے زیادہ اس کے مستحق اللہ کی کتاب ہی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو سینتیس